اہل مذہب کو قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں آباد کرتے وقت ان کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی اور کائنات کی تمام قوتوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا چنانچہ ان کے اعضاء و جوارے ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں نباتات و حیوانات ان کی غذائی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں چاند سورج ستارے پہاڑ دریا اور دیگر مظاہر نظام کائنات میں توازن قائم کیے ہوئے ہیں ہوا پانی روشنی وغیرہ سے ان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے ان مادی ضروریات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی ضرورت کی تقبیل سے گافر نہیں رہا ہے اس نے ابتدائی سے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ انسانوں کو معلوم ہو کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے انہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے

البقر ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی ابتدا میں تمام انسان راہ راست پر قائم تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا تھا اس پر عمل پیرا تھے اس کے عوامر کو بجا لاتے اور اس کی مہنیات سے بچتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان میں انحراب آنے لگا نفسانی خواہشات سر اٹھانے لگے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو وہ فراموش کرنے لگے اور سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے اس وقت ان کے درمیان اتحاد و اتفاق باقی نہ رہ سکا کچھ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہے اور کچھ لوگ غلط راہوں پر جا پڑے اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا يُنُوس ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا اس آیت میں لوگوں کے ایک امت ہونے کی بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا میں راہ حق پر قائم اور ہدایت یافتہ تھے کلہم علی علی شریعت من الحق کانو الہدا بعد میں ان میں اختلاف برپا ہوا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں تمام لوگ راہ حق پر قائم نہ رہ سکے بعض لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی انہوں نے مختلف مظاہر کائنات کو خدائی میں شریک کر لیا سورج چاند ستاروں درختوں جانوروں اور دریاؤں وغیرہ کی پرستش شروع کر دی مٹی پتھر کے بت بنا کر انہیں انسانی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اور مختلف قوم وجود میں آ گئی ان قوموں کے مذاہب جدا جدا ہو گئے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قانون کو فراموش کر کے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی جاہلانہ رسم ایجاد کر لی گئی اور انہیں حقیقی دین سمجھا جانے لگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوا وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون الانبیاء یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغم پر بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان حق اور اور باطل صحیح غلط کھل کر سامنے آ جائے ان ان پیغمبروں نے کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی شرک و بت پرستی سے روکا صاف الفاظ میں انہیں آگاہ کیا کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض کن کاموں پر وہ انہیں اپنے اجر و انعام سے نوازے گا اور کون سے کام اس کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے ہیں اس طرح پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو گیا اور حق و باطل میں امتیاز قائم ہو گیا قرآن کہتا ہے كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه البقرة ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کچ روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اس آیت میں انبیاء کے لیے مبشرین بشارت دینے والے اور منظرین ڈرانے والے کے الفاظ آئے ہیں مبشرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے حکموں پر چلنے والوں کو بے پایا اجر و انعام اور اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دیتے تھے اور مؤدرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو وہ سخت سزا زبردست باز پرس اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جانے سے ڈراتے تھے یہ جو انبیاء کرام کے فریض منصبی اور مقصد کی وضاحت کرتے ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں صورت الانام میں ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُوذِرِينَ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الرُّوم اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس بینات لے کر گئے بینہ واضح دلیل کو کہتے ہیں خواہ عقلی ہو یا حصی اس کا اطلاق انبیاء کو دیے جانے والے معجزات پر بھی کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کو بھیجی جانے والی ہدایات اور تعلیمات پر بھی